حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ بنو ثقیف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشروب پیش کیا آپ نے منگوا کر جب اسے اپنے منہ کے قریب کیا تو اسے ناپسند فرمایا پھر پانی ملا کر اس کی تیزی توڑی اور فرمایا اس قسم کے مشروب کو ایسے کر لیا کرو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو نو